الانشقاق شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزوں کو اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے پھر اس سے ملنے والا ہے تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس خوش خوش آئے گا اور جس کا آمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا وہ اپنے لوگوں میں بے غم رہتا تھا اس نے خیال کیا تھا کہ اس کو لوٹنا نہیں ہے کیوں نہیں اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے تو انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ خدا کی طرف نہیں جھکتے بلکہ منکرین جھٹلا رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں بس ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے